میں آپس میں کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ایک اس پر ضد کرے دوسرا اس پر ضد کرے اب بات تو یہاں یہ ہونی ہے مثلا مانا مفتی منظور احمد صاحب توسی اور آپ کے وہ مانا ظاہر خان صاحب ان دونوں نے ہمیں بلایا یہ دونوں ہمیں بلانے والے ہیں ان دونوں نے جو جو باتیں طے کی ہیں اس کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے اب میں خم خاص کہنا شروع کر دوں جی کہ عربی میں بات ہوگی یہ کوئی بات نہیں ہر ایک کہہ سکتا ہے ہم بھی عربی میں بات کر سکتے ہیں اور ان شاء اللہ دوسروں سے بہتر کر سکتے ہیں لیکن یہ خم خواہ ایک دوسرے کو چڑھانا اور دوسرے پر خواہ کی تنقید کرنا یہ انداز ٹھیک نہیں ہے بات تو یہ ہے جو طے شدہ بات ہے جو ایک وعدہ ہو گیا آپس میں معاہدہ ہو گیا جس معاہدے کے مطابق ہم فریقین یہاں پر آئے ہیں وہ معاہدہ ان دونوں کا جو ہوا ہے اس کے مطابق گفتگو ہوگی جو جو مسائل ان دونوں آپس میں طے کی اس کے مطابق گفتگو ہوگی اس کے مطابق ادھر سے آپ اپنے مناظر کا اعلان کریں ادھر سے بھی مناظر کا اعلان کیا جائے اور پھر اس کے بعد ساری گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں شروع ہو جانی چاہیے مناظرہ چیرا مناظرہ دید پارا قانون مناظرہ دید پارا دلائل مناظرہ دید پارا شرائط دیتا سو عوام تدین پوئے گئی دیتا ستدیسو خبر وضاحت کم د مناظرې یو کتاب چې چا ویل یو خبره دا ده چې مناظر په خپل نوم پیش کوي چې زه پلانې د پلانې زوی اعظم عقیده اهل سنت والجماعت یا اشاعت التوحید پن پیره یا سلف دعوا جماعت دعوت ال قران و سنت چې دا وابین چې ورته وایي یا حزب الله یا جماعت المسلمین د خپل د ډلې نوم باخلی خپل نوم باخلی چخپل نوم دے ذکر کو بیا بتوا مناظر با بیا بدو بھائی معاون بھی کہ دوئی کہ دری مشورہ بانے اور بیا بل پکے سالس بھی دل تا نہ سالس تھا نہ پکے دا معاون معلومات تھا مناظر من تخپل نوم وہ لکھو دے جزب پلانے ما یا زما پلانے نوم دے زدا مناظر دونا چما تا دے نوم نخی مناظرہ وزد چا سر ما تا سبا سو تپو دے چا سر دے مناظرہ وزد زبر رو رو رو تا سوے ما خواب خواب دم روائے ما چیرا پلانے استاد دا پلانی زے

ټول د دې قائل دي چې اجماع شته اجماع د صحابه شته اجماع د تابعین شته د تبع تابعین شته د خیر القرون شته د خیر القرون نو رستم شته اجماع امت محمدی دا تر ورځ د قیامت پورې چالي کچې د دې اجماع نه مانی موږ ور سره په دې باس نه کوو قیاس د متحد نه مانی موږ ور سره په دې باس نه کوو کله قران او حدیث نه ما سیوا اقوال د فقها او علما محدثین دا نه مانی زمونږ د دې سره مناظره نه کیږي اول د دې موږ خپل ځان وخی نوم دی وخی مسلک دی وخی اگر نے پس بیا دې دې مونږ ته په دې با په دې شرایط باندې به مونږ باس دا د مناظری قانون هو نو صلی علی رسوله الکریم بات یہی تو میں بھی کہہ رہا تھا جو ان دونوں ساتھیوں نے آپس میں بات طے کی ہے اس کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے اس میں یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں بتایا جائے کہ مناظر کون ہوگا ان کی طرف سے بھی اعلان ہو معاون کا اعلان ہو ادھر کی طرف سے بھی مناظر کا اعلان کیا جائے گا معاون کا اعلان کیا جائے گا یہ ساری چیزیں کی جائے گی جماعت کا نام بھی بتایا جائے گا اہل سنت وال جماعت پتا چلے گا کون ہے اور کون نہیں ہے یہ ساری چیزیں سب آ جائیں گی مسئلہ بھی پتا چل جائے گا اور اس میں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ جمعہ کو کون نہیں مانتا کون نہیں مانتا یہ ابھی پتا چل جائے گا کہ جمعہ کو کون نہیں مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے قرآن کو کون نہیں مانتا ہے حدیث مصطفیٰ کو کون نہیں مانتا ہے یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی انہی چیزوں کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ جو ان دونوں نے آپس میں بات طے کی ہے اس کے مطابق آپ مہربانی کر کے اعلان کریں اعلان کر کے مناظر معاون مناظر کا پھر جو مسئلہ پہلے نمبر پہ آپ نے طے کی اس پر گفتگو شروع ہو جائے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سارے مانتے ہیں چاروں دلائل قرآن حدیث اجماع امت اور چوتھے نمبر پہ قیاس مجتہد یہ تمام اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اور یہ آگے جا کے پتا چلے گا کہ اہل سنت والجماعت ہم ہیں یا اہل سنت والجماعت جماعت آپ ہیں یہ ساری چیزیں بعد میں آ جائیں گی لیکن میرا مطلب یہی تھا کہ جو طے شدہ پروگرام ہے اس کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے خام خا اور ادھر سے بھی جب ایک آدمی طے ہوگا مناظر گفتگو صرف وہ کرے گا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ادھر سے آپ اعلان کر دیں جو مناظر ہے آپ کا وہ بات کرے گا دوسرا کوئی نہ بولے ہماری طرف سے جس کا اعلان کر دیا جائے گا مناظر ہونے کا صرف وہ بولے گا اس کے علاوہ دوسرے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں آپ ان کے ساتھ بات کریں اور بات ایک منٹ مسئلہ دا سیدھا

اہل سنت جماعت ہم ہیں اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق بات ہوگی قرآن اور حدیث کے مطابق بات ہوگی اہل سنت سے بڑھ کر آگے کوئی اور فرقہ ان کا ہوگا تو اس کے مقابل ہمارا بھی آگے کوئی فرقہ آ جائے گا ہم اصل میں ہیں اہل سنت و جماعت ہم کوئی اہل حدیث نہیں ہم کوئی حزب اللہ نہیں اہل حدیثوں کے ساتھ ہمارے مناظرے ہوا کرتی ہیں حزب اللہ کے ساتھ ہمارے مناظرے ہوا کرتی ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب چې سنت سنت می اختلاف پسره خبره با کا کیا ہے اسی لیے تو اکٹھے ہوئے آپ بھی اہل سنت ہیں ہم بھی اہل سنت ہیں اکٹھے اس لیے ہوئے کہ پھر اختلاف کیا ہے پتا چلے گا کیا خبر کا خبر کا خبر خبر کا صاحب صاحب او دی دی زمانہ اہل اہل سنت سنت تے والجماعت جما سر جماجی جگڑا پسلا دا جگڑا زی زی چیزو گا اولو کرے یو

مولی سے بھائی چی من اہل سنت والجماعت من مال سنت جگر پسلا بیا خود تم عذاب قبر مانی مسلک دا اہل سنت والجماعت کو کہا محدثین تول کی عذاب قبر وگر سا سب سپینو ما مقبرا قبرا نپری دما خدا پر احسان تر سپین من سپین اولو لپار را گری وگر سا صبر کا خبری تا خبری تا سن کرنی سا وگر سا وگر سا وگر سا وگر سا وگر لیکن میں اس بات کی بات پہلے کر چکا ہوں وہ بھی اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں پھر ہم اکٹھے کیوں ہوئے ہیں پھر اختلاف کیا ہے یہی بات کہہ رہا ہوں اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ نام لینے کو تو ہر ایک کہتا ہے میں اہل سنت آج پتہ یہ چلے گا کہ واقع اہل سنت والجماعت کون سے کیونکہ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو سب سے پہلے نمبر پہ قرآن کو مانتے ہیں دوسرے نمبر پہ حدیث کو مانتے ہیں تیسرے نمبر پہ اجماع کو مانتے ہیں قیاس ملتحد کو مانتے ہیں خیر القرون کے دور کو مانتے ہیں آج پتہ چلے گا کہ قرآن کو ماننے والا کون ہے حدیث کو ماننے والا کون ہے صحابہ کی باتوں کو ماننے والا کون ہے یہ ساری چیز اسی چیز کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ہر ایک اپنے آپ کو کہتا ہے اہل سنت لیکن پتہ چلے کہ اہل سنت اور جماعت حسن میں کون ہے اس لیے میں کہتا ہوں عذاب قبر کا جو مسئلہ ہے اسی مسئلے میں بات ہوگی جس طرح ٹھیک ہے یہ کہہ رہی ہیں لیکن ادھر سے اعلان کیا جائے مناظر کا مناظر اردو کے اندر بات کرے جس طرح بات طے شدہ ہے مناظر اردو کے اندر بات کرے جب وہ بولے گا ادھر سے کوئی نہیں بولے گا پھر جب ادھر سے بولیں گے ادھر سے کوئی نہیں بولیں گے دس دس منٹ رکھ لیں دس دس منٹ رکھ لیں مناظر کا کریں مناظر کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا یہ مولک صاحب مناظر ہیں تو یہ بولے یہ مناظر ہیں تو یہ بولے کوئی اور مناظر ہے تو وہ بولے جو مناظرہ کرے گا بولے گا صرف وہ اس کے علاوہ دوسرے کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی سے چل دے مسئلہ دادا چی وہ منگا اہل سنت وال جماعت خبر خبر آرام سمر تصور کا

صبر زما خبر ته وکی دی زما خبر ته تاسو وګ نه کوي نو دا د انصاف نه بیرون دغه خبره کی هغه د خبره کوي زری ور نه کوم دا خبره د مولوی شه دا پیش کو زمونږ استاد سره د جګړې خبره نه ده دا عدل عدالت د انصاف او ورور ولې خبره ده اوله مسله دا ما دلیل پیش کړه جرم اهل سنت والجماعت دا زمونږ مدعا ده مولوی سے مدعا پیش کړه چې مونږ اهل سنت یو تمہار سنت زمہار سنت پر ایک کتابوں کے دعوے کہ دو اہل سنت پر یوں مسئلہ کے اختلاف کئی نہ کئی یوں دی مسئلہ کے پپڑ شوی یوں دوے ما خبر دا دا چھ مولی سے دعوی کنا چھ زو خپل دغه نه خیمه دا مسلک نه خیم چې زو سوکې ما ته به داسې کیا چې ته به ما ته د مناظر نوم خی مناظر نوم به په کیسټې کې آلې چې مناظر دا دی نوم یې دا دی او ماویني دا دی دا نومونه دي فیصله خو داسته مولي صاحب بیا به من کتاب الله سنت الرسول اجماع امت متحد قیاس دا من پیش کو فمن اهل سنت والجماعت تاسو اول خپل نمخه چ تاسو سو کی خو ک تاسو اهل سنت او من هم اهل سنت والجماعت کتابونه اخلي چ زو بس کتابونه اخلي زو بس جګړه خط ابوت باندې شي ابوت خو دې سا صبر صبر مولي سي یو نه دې نه دې نه صبر یو نه ک چې تته دا نه تو دا مولی صاحب چې زه اهل سنت وال جماعت تا دا پر بوټ باندې څنګه لیکل جماعت دعوت ال قران او سنت جب اهل سنت خو یو نوم ده وام ده چې تا ډب په کوم دي دي کې هيږي سلام تعالی سنت ته کنا نو تاسو صلی علی رسول الکریم بات ویسے خمخا الجھتی جا رہی ہے وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت جماعت اس پر ان کا اعتراض یہ ہے کہ جب دونوں اہل سنت ہیں تو جھگڑا کیا ہے ہاں۔ پھر کتابیں اٹھائیں اور چلے یہی کہہ رہے ہیں ذرا آپ بات سمجھے میں یہی کہہ رہا ہوں شروع سے کہ اہل سنت وال جماعت واقعتاً دونوں ہوں نا دونوں حقیقت میں واقعتاً اہل سنت وال جماعت ہوں تو کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا اختلاف اسی وقت ہوتا ہے جب ایک واقعات اہل سنت ہوتا ہے دوسرا اہل سنت کا خام خواہ دعویٰ کرتا ہے یہی آج پتہ چلے گا کہ واقعات اہل سنت کون ہے اور اہل سنت کا ویسے دعویٰ کرنے والا کون ہے اس میں بات وہ بھی پہلے کر چکے ہیں میں بھی کر چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع امت کیا سے متحد یہ چاروں دلیلیں ان کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی اور بات ہو چکی ہے کہ اول نمبر پہ دلیل کتاب اللہ پھر حدیث اسی طرح ترتیب کے ساتھ اب اگر ایک آدمی قرآن کو نہیں مانتا وہ زبان سے کہتا رہے میں اہل سنت وال جماعت اہل سنت وال جماعت اہل سنت جماعت تو زبان سے کہنے سے تو وہ اہل سنت وال جماعت بن سکتا نہیں ہے اہل سنت وال جماعت تو وہ ہوگا جو کتاب اللہ کو مانتا ہو اسی طرح اہل سنت وال جماعت وہ ہوتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو ماننے والا ہو جو حدیث کو نہیں مانتا تو وہ کبھی اہل سنت ہو سکتا نہیں ہے آج یہی بات ظاہر ہوگی کہ قرآن کو ماننے والا کون ہے حدیث کو ماننے والا کون ہے اور صرف ویسے خاما خا کے لیے دعویٰ کرنے والا کون ہے باقی یہ جو کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا فلانی میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں نام بتایا جاتا ہے ادھر سے بھی کیا جائے اعلان ادھر سے بھی کیا جائے اعلان مناظرہ شروع ہونا چاہیے آپ بھی اہل سنت ہم بھی اہل سنت ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ واقع اہل سنت کون ہے ہاں، مناظرے کے مشہور نہیں عوام حق بالکل گرشتہ دینا چاہیے کہ دخل ہو عامی چلے پمون بانے والا نہ پوئی کہ دغا بانے بس پوچھ مناظرہ یو دو خبر دادا چھ من چھ کم دلائل پیش کرو مولی سے بیل چھ من قران و حدیث اجماع امت قیاس متحد من پیش کرو دامن من پیش کرو صحیح شو نم بدیا نہ کئی پیش کئی خبر ادا دا چھ دے ور اردو ای زورم پختو ہم زما د جوڑ نہ راضی دے مولا دے زم مولا ما دے عربی بانے کو خبر زکات دے چې دا کتابونه پیش کړي روح المانی تفسیری کشاف فیض الباری وغیرہ وغیرہ وغیرہ دا ټول پیش کړي دا ټول د عربی وینو دا ویل نه شي په اول من هاذا الحديث وها کذا وها کذا د دې حدیث نه دا معلوم شو دا چې دا څه نو مولوی سی په دا مولوی سی په اردو نه پوي دا مولوی سی په اردو نه پوي دا نه پوي دا نه پوي دا نه زبر سو پوي ته په خپل وخت ها دا یو ها مولوی سی په پیږي ګور ته هغه مولوی سی په وخت بس سلام نو هغه مولوی سی وخت بس سلام نو هغه په هغه مولوی سی مولانا نے جو اعتراض کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ بھی مولوی میں بھی مولوی تو عربی میں بات ہونی چاہیے میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں یہ خام خاں ہم خاں کے لیے پھبتیاں کسنا کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں میں عربی بول سکتا ہوں یہ ابھی جب بولنے کی بات آئے گی تو پتا چل جائے گا کون عربی بول سکتا ہے یہ ابھی پتہ چل جائے گا بات یہ نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں تو انہوں نے بلایا میں یہاں آیا ہوں تو مثلا انہوں نے ہمیں بلایا ہے اب سوال یہ ہے کہ جنہوں نے بلایا ہے انہوں نے کیوں بلایا اور انہوں نے جو بات طے کی ہے اوفو اس کے مطابق وہ پورا کرنا ضروری ہے اور انہوں نے بات آپس میں طے کی ہے جب جو مناظرہ ہوگا اردو میں ہوگا چونکہ یہ بات طے شدہ ہے اس لیے اردو میں بات ہوگی اردو میں مناظرہ ہوگا اور طے شدہ بات سے انحراف کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں، اردو بانے کو آگا شرائط کم دی منگ تیرا پیش کی اول کو شرائط مفقود دی ٹھون شرائط شتا دینا کنا چی شرط تے شرائط تے مفقود چی کنا نہ دلیل پاگی بانے نیول خنی کنا دا خبر آگا چا مولی سے کچھ تو اردو ہے سعیدہ دے دے اردو ہے زبا لویم پختو ویم عربی نه خواسم دی ور دنا د الله احسان دی نی وای زیم نه ما بس نه وای زونه خاطر بس دی دی داوی بالکل ٹھیک ہے کوئی سمجھ کیا بولے میں دوسرا بات کا اب بات جو طے شدہ ہے سوال یہ ہے آپ نے جب یہ طے کیا تھا کہ اردو میں ہوگا یہ کہتے ہیں شرائط مفقود ہے جو شرائط طے کرنے والے موجود ہیں شرائط طے کرنے والا موجود ہے بات تو سمجھے مولی صاحب ذرا بات بات تھوڑے سمجھے رہے دیکھیں حوصلے میں رہیں کوئی بات نہیں ہے یہ ہوتی ہے ہاں۔ ہاں۔ اب دیکھیں ہمیں جو پک تو نہیں آتی تو ہم کیا کریں اور یہ چونکہ ہم نے بات پہلے طے کی تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو اردو میں بات طے ہو گئی ہے کہ اردو کے اندر گفتگو چونکہ یہ بات طے ہو چکی ہے اس طے شدہ بات سے نہ مجھے پھرنا چاہیے نہ ان کو پھرنا چاہیے مثلا ان کے اور ہمارے اختلاف باوجود اس کے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اس کے باوجود ایک مسئلہ نہیں ذرا خاموش رہے اس کے باوجود ایک مسئلہ نہیں ہزاروں مسئلوں میں ان کا اور ہمارا اختلاف ہے لیکن اب ہم شروع کر دیں جی فلاں مسئلے پر بات ہوگی فلاں مسئلے پر بات ہوگی تو ہر مسئلے پر جس طرح یہ خود کہہ رہے ہیں بات تو نہیں ہو سکتی بات تو اسی مسئلے پر ہوگی جس کے لیے انہوں نے ہمیں بلایا ہے اور انہوں نے بلایا مسئلہ عذاب قبر کے مسئلہ کے لیے اس مسئلہ پر گفتگو ہوگی کیوں ہوگی کہ یہ بات طے شدہ ہے جس طرح مسئلہ طے شدہ ہے اسی طرح اردو زبان کا ہونا طے شدہ ہے جس طرح مسئلے سے ہم پھر نہیں سکتے اسی طرح اردو زبان سے بھی ہم پھر نہیں سکتے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مادہ طے شدہ کے مطابق اردو کے اندر گفتگو شروع کی جائے مناظر کا اعلان کیا جائے نہ وقت ہمارا ضائع ہو نہ آپ کا ضائع ہو نہ نوام الناس کا ضائع ہو ہر ایک کو تاکہ پتا چل جائے خبر ختم ماحول کو نہ لو اہل سنت والجماعت نستدلو

چل دے دے دی دی دی دی دی دی دی عذاب رد خبر معلوم من با با مناظر دا دا غازی محمد غازی محمد غازی محمد ماوین

خبر کام ہو جائے جی ملازم فلاں ہوگا معاون یہ اعلان کرے نہ اعلان کر دینا تاکہ ساری چیز اعلان پھر ہماری طرف سے ہو جائے پھر آپ اپنا لکھ کے دے دیں ہم بھی لکھ کے دے دیں مطلب آپ بھی لکھیں گے ہم بھی لکھیں گے اعلان ہوتا ہے مناظر چلے دال سنت وال جماعت زمنگ زورا غازی محمد غازی محمد اور زمنگ معاون چلے حضرت مولانا مولی محمد ملنگ جان سے جی۔ اور مولی سے نمسرے او او او او او او دا دا دویم معاون معاون چې چې حضرت مولانا مولوی محمد رسول صاحب نو دو معاونین شو شو یو یو مناظر مناظر مناظر خبره به کوي حق لري د د د د لپاره امداد وکړي اوس موږ خپل خپل دلیل پیش کو نوم لیکلې ما اثبات عذاب قبر کوم روح جسد په په په قران حدیث اجماع امت قیاس متحد ټول دنه اس دیدی دا پانی پا دا بل مخولی کی چی من کم مسلک والا یو مناظر سوک دے معاوین سوک دے بات دیتا لگی ادھر ادھر ادھر ادھر بیٹھ جائیں اس کے میں خود یہ کس کے پاس جائے گا آپ کا کاغذ ہمارے پاس ہوگا ہمارا کاغذ آپ کے پاس جی جی ہماری طرف سے اہل سنت والجماعت کی طرف سے میرا نام ہے محمد یونس نعمانی محمد یونس نعمانی میں کروں گا مناظرہ میں مناظرہ کر کہہ رہا ہوں نا میں مناظرہ کروں گا میرے معاون ہیں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب ایک اور آپ کا نام حضرت مولانا سراج الدین صاحب یہ دو میرے معاون ہیں موضوع ہے ہمارا میں ذرا تھوڑا سا اب بات کو چونکہ اب شروع ہونے لگی ہے بات ذرا بات طے ہوتی جائے تو اچھی بات ہے چونکہ ہم نے بیٹھ کے آپس میں یہ باتیں طے کرنی ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کوئی جدال نہیں ہے مسئلہ ہے قرآن اور حدیث کے مطابق دیکھنا ہے دلائل شرح کی روشنی میں دیکھنا ہے موضوع ہے ہمارا عذاب قبر تھوڑا سا آپ نہیں کر سکتے تھوڑا سا پھر آپ بولیں گے میں چپ رہوں گا میں تھوڑی سی وضاحت آپ سے کراؤں گا آپ عذاب قبر عذاب قبر برحق ہے یہ ہمارا بھی نظریہ ہے ان کا بھی نظریہ عذاب قبر برحق ہے ہم بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے یہاں پر ساتھ لفظ لکھا ہے لروح والجسد یعنی صرف عذاب قبر کا لفظ نہیں لکھا آگے لفظ کیا لکھا ہوا ہے لروح والجسد تھوڑا سا صبر نہیں ہو سکتا ذرا حوصلہ رکھے عذاب قبر ان کا مطلب یہ ہے یعنی روح اور جسم روح ذرا یہ آپ اگر خاموش رہے ہیں تو اچھی بات ہے ہونا یہ چاہیے جو کوئی بولے ادھر سے بولے اس کو باہر نکال دو ادھر سے بولے اس کو باہر نکال دو تاکہ صحیح عمل اور سکون کے ساتھ گفتگو ہاں۔ روح اور جسم ول جسد یہاں ان سے میں تھوڑی سی وضاحت کراؤں گا کہ جسد سے آپ کی مراد کیا ہے جسد سے مراد جسد انسری ہے یہ دنیا والا یہ جسد انسری یا جسد سے مراد ہے جسد مثالی روح اور جسد جسد سے مراد کیا ہے جسد مثالی مراد ہے یا جسد انسی مراد ہے ایک بات دوسری بات اگر یہ کہیں کہ جی جسد انسری مراد ہے جسد یہ جو بدل ہوتا ہے یہ جسم اس جسم کو عذاب ہوتا ہے اگر یہ کہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے لکھا روح والے جسد اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس جسم کے اندر قبر کے اندر اس جسم کے اندر روح موجود ہوتی ہے روح کہاں موجود ہوتی ہے اس جسم کے اندر موجود ہوتی ہے اور یہ جسم قبر کے اندر کیا ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے اور اس جسم کو کیا ہوتا ہے عذاب ہوتا ہے یہ اگر آپ کا عقیدہ ہے تو یہ ذرا آپ واضح طور پہ مجھے بتائیں کہ آپ جسد مثالی مانتے ہیں یا جسد انصری ایک بات دوسری بات کہ جسد انصری اگر مانتے ہیں تو روح جسد کے اندر روح لوٹ کے آ گیا اور یہ قبر میں پڑا ہوا جسم یہی زندہ ہو جاتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اس کو عذاب ہوتا ہے دو باتیں تیسری بات کہ قبر سے مراد قبر سے مراد یہی زمین کا گڑا جس میں ہم لوگ جا کے مردوں کو دفن کر کے آتے ہیں قبر سے مراد یہی قبر ہے یا کوئی اور آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے یہ تین باتیں مولانا کیا نام آپ نے بتایا اپنا غازی محمد صاحب مولانا غازی محمد صاحب اپنے عقیدے کی اس طرح ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں تاکہ مسئلہ ذرا واضح ہوتا جائے